وہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں لٹا سکو تم بھی جان تو آؤ کہ ہم سوئے کر بلا چلے ہیں ہزاروں سرخ آندھیاں اگرچہ سد راہ ہوں گھٹائیں مغربی افق کی بے پناہ سیاہ ہوں ادو کے پاس لشکر سپاہ بے حساب ہوں بلند پھر بھی پرچمے ہلال تان نگاہ ہوں یہ عزم نو ایسا ہو بڑھے چلو بڑھے چلو جہاد کا علم لیے بڑھے چلو بڑھے چلو رکو نہیں تھمو نہیں بڑھے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو رکو نہیں تھمو نہیں کہ مار کے ہے تیز تر نئے سرے سے چھڑ چکی جہاں میں رزم خیر شر زن سہر ہے خون سہر سپاہیان عشق کی مگر خودی بلند تر رکو نہیں تھمو نہیں کہ مار کے ہے تیز تر سرے سے چڑ چکی جہاں میں رسم خیر و شر اگر نیش زن سہر ہے عشق سپاہی مگر خود بلند تر ہزار زخم تازہ سے پگل رہے ہیں گوج گر مجاہدوں کی شان ہے کہ آنکھ ہو نہ پائے تر مجاہدوں کی شان ہے کہ آنکھ ہو نہ پائے تر ذرا بھی تم کھٹک گئے رکے کہیں لمحہ ہو طویل ہو نہ جائے پھر تمہارا یہ کٹھن سفر تمہارا یہ کٹھن سفر تمہارا یہ کٹھن سفر رکو نہیں تھمو نہیں کہ مار کے ہے تیز تر نگے سرے سے چھڑ چکی جہاں میں رزم خیر شر اگر شب تھی نیش زن سہر ہے خون فشان سہر سپاہیان عشق کی مگر خودی بلند تر سفر کے جس میں جا بجا کہیں مراحل سکل پکارتی ہے سہم کر فضائے خود حضر گزر پکار ہے سہم کر فضائے خود حضر گزر کو نہیں تھمو نہیں کشور ہے نگر نگر ہے قاتلوں خنامیوں کے در میں آگرا بشر در میں آگرا بشر کے در میں آگرا بشر بازنا کمار کے تمدن جدید میں نہ کوئی خلق محترم نہ کوئی قدر معتبر رکو نہیں تھمو نہیں کہ مار کے ہے تیز تر نگے سرے سے چڑی چکی جہاں میں رسم خیر شر اگرچہ شب زن ہے سر فشاں سہر سپاہی یا عشق پی مگر خودی بلند تر اجڑ رہی ہے عصمتیں کچل گئی ہے غیرتیں ہزاروں بچ چیختے ہزاروں مائیں نوہ گر ہزاروں بچ چیختے ہزاروں مائیں نوہگر نہ کوئی قلب مطمئن نہ کوئی روح پر سکو خیال ہے گرہ گرا عقیدے ہیں سمنتشر عقید ہے سمنتشر عقید ہے سمنتشر رکو نہیں تھمو نہیں کہ زندگی عذاب ہے خدائی کی جو مدعی جہاں میں اہل زور زر کو نہیں تھمو نہیں کہ مار کے ہے تیز تر نگے سرے سے چڑ چکی جہاں میں رسم خیر شر اگرچ سیش زن سہر سر واسر سپاہی سپاہیان عشق پہ مگر خودی بھی برند زمیں چپ چپ پر تمہارا انتظار ہے کہ ذرہ ذرہ خاک کا بشر کے خون سے ہے تر کہ ذرہ ذرہ خاک کا بشر کے خون سے ہے تر رکو نگی تھمو نگی مجاہدان صف سب شکن تمہارے انقلاب سے بنے گا عالم دیگر بنے گا عالم دیگر بنے گا عالم دیگر رکو نہیں تھمو نہیں کہ مار کے ہے تیز تر نرے سرے سے چڑ چکی جہاں میں رسم خیر شر اگر چشب تھی نیش زن سہر ہے خون فشان سہر سپاہیان عشق پی مگر خود ہی بلند تر رکو نہیں تھمو نہیں کہ مار کے ہے تیز تر نرے سرے سے چڑ چکی جہاں میں رسم خیر شر اگر چشب سنیش زن سہر ہے خون فشان سہر سپاہیان عشق پی مگر خود ہی بلند تر